بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخری جو دو فکرے فرمائے تھے پچھلی بحث کے دوران ان میں کچھ تشریح باقی تھی اور اس پہ کچھ دلائل کچھ واقعات درج کرنا باقی تھا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو یہ کتاب پڑھنے کی صورت ہو سکتی تھی کہ ہم محض کا ترجمہ کریں اور آگے چلے جائیں اور ایک صورت یہ ہے کہ ہم اس عبارت کی تشریح کر دیں جو حضرت نے لکھی ہے اور تشریح کر کے چلے جائیں اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کی مثالیں بھی دیں اور یہ تیسری صورت اس لیے اپنائی جس پہ بوجھ تو زیادہ پڑتا ہے کہ مثالیں ڈھونڈنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ کرنا اور یہ دیکھنا کہ اس کے مناسب اس کے مطابق مثال کہاں آئی ہے یہ بوجھ تو ہم پہ پڑتا ہے مگر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اس کتاب کا پڑھنا یا پڑھانا تو کل کو یہ حسرت نہ رہے حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا تھا اس کی تشریح ہو گئی لیکن مثال سے چیز ثابت نہیں کی جا سکی بہت مرتبہ اصول سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن جب آدمی اس کی تشریح کرنا چاہے تو اس موقع پر مثالوں کی ضرورت پیش آتی ہے اور ہر واقعے پر مثال کو ڈھونڈ لینا آسان کام نہیں ہوتا اب یہ دو آخری فکرے شاہ گرزا رحمت اللہ نے لکھے ہیں اس میں اصل میں پوری بحث پچھلی مرتبہ پچھلی مرتبہ گزر چکی یہ تاثر ابھرتا ہے کہ جو کچھ کتاب و سنت میں آیا ہے ہمیں چھپ کر کے مان لینا چاہیے اور عقل کا کوئی دخل نہیں ہے شریعت میں اور سچ پوچھو تو آج کل کئی ایک لوگ ذہنی طور پہ معاذ مرتد ہے مجھے نہیں کہتے کہ اسلام غلط ہے اسلام خراب ہے مگر ان کو بھی یقین ہو چلا ہے کہ اسلام ہمارے موجودہ دور کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے آپ کسی اچھے بینکار کے پاس چلے جائیے اور اس سے آپ بات کیجیے کہ بینکنگ کا سسٹم اسلام کے خلاف ہے تو وہ آپ کو جو کچھ کہے گا چھپے چھپے لفظوں میں تو یہی کہے گا کہ جناب اسلام میں بینکنگ کا نظام ہے ہی ہم زمانے اسلامی معاشیات کو نافذ نہیں کریں اور کہنا تو چاہتا ہے وہ یہ کس زمانے کی بات کرتے ہو سود کے بغیر دنیا کی کام چل سکتی ہے آپ پتہ نہیں کس جہان کی بات کرتے ہیں آپ معلوم کس جہان کی خبر دیتے ہیں تو ذہنی طور پر اسلام سے یہ اعتبار اٹھ گیا ہے کسی وکیل سے ذرا بات جا کر کرو تو تھوڑی دیر میں وہ وکیل خود بخود اس پر آ جائے گا کا جناب آپ کیا چاہتے ہیں ملک سارے ڈنڈے دیتے رہے آپ کیا چاہتے ہیں قتل میں قتل ہوتے رہے تو یہ ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور نظام عدل کو قبول کرے اگر یہ تیار نہ ہوتا تو ملک میں قانون کی حالت کیسے چل سکتی تھی وکیل اگر ایک مرتبہ کہہ دیتے کہ ہم غیر شرعی قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو کیا بیٹھ جائے اسی طرح سے سیاست دان کے پاس چلے جائیں گے اور آپ اسے کہیے کہ ہمیشہ سچ بولو چاہے سیاست میں بھی رہو تو ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے وہ کہے گا سچ بول کے بھی کبھی سیاست ہو سکتی ہے اور سچ بول کے بھی پبلک سے ووٹ دیے جا سکتے ہیں تو الگ جتنے بھی طبقات ہیں ہم سب اپنے اپنے طبقے پر غور کریں تو ذہنی طور پر اکثر و بیشتر لوگوں کا اس سے اطمینان کے کیا ہے کہ اسلام اس موجودہ میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر جو بھی غیر شرعی نظام ہے لوگ اسے قبول کرتے ہیں تیار کرتے ہیں کل تو اس سے بھی بدتر نظام آ جائے تو ہم مان لیں گے اور بہت بڑا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اسلام کے وہ نظام لوگوں کو بتائیں تعلیم دیں کہ جو اب بھی کام آ سکتے ہیں اور جتنی بھی چیزیں ان میں سے ایک بہت بڑا اس زمانے کا یہ ہے کہ بچے یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اسلام اگر کوئی بات نہیں کرتے بچوں کچھ شادی مان لو کتاب لیا ہے سنت لیا ہے اب اس سے کوئی یاد نہیں کہ بھائی عقل سے کام ہو تو مولوی صاحب عقل سے منع چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ عقل تمہاری بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے گا تین باتیں ایک تو صحابہ عنہ میں ایمان اتنا زبردست تھا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ غیر کے بہت سے حقائق عقل کے خلاف ہی عقل سے نہ بھرا میں فرق ہے سے عقل کے خلاف ہونا اور کہ عقل سے ماورا ہونا دیکھو آسان مثال ہے کام سنتا ہے بغیر اسپیکر سے کتنا سن سکتا ہے اس کی آواز گا کو کام کی ایک حد ہے حد تک آواز کو سنے گا اس کے بغیر کام نہیں سن سکتا آپ بلکہ کتنی دیکھ لوں گی اور اگر نیند جی نہ ہو اور احمد کی ضرورت ہو تو اس کے بارے کو بغیر بھی کام دکھائی دے گا تو آپ اب اب کہ جو نیند جینا ہے یہ کی دور نہیں دیکھ لیا کرے تو نہیں ہو سکتا اسی طرح جب ایک آدمی دور تک نہیں دیکھ سکتا اور آواز کی ایک حد ہے اس سے آگے کی نہیں سن سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی دیکھنے کی بھی نہیں ہے اور اس کے بعد سننے کے لیے کوئی آواز نہیں ایک میل تک میں تو کر لیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک میل کے بعد آپ گاڑی نہیں جانتے بارش ہی نہیں پڑتے ایک میل میں چلا گیا وہاں سے تو وہاں گاڑیوں کی آواز ہوگی اسی طرح اور چلے جاؤ اور چلے جاؤ تو آواز تو ہے نا یہ نہیں سن سکتا تو کام نہیں سن سکتا اس لیے کہ کام کی مجبوری ہے اس لیے کو کچھ حضور ہے اسی طرح آم کا بھی یہی حال ہے کان کام آم کا یہ حال ہے تو عقل کا بھی یہی حال ہے کہ جتنی بھی ویلی چیزیں عقل کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے تو اس لیے کہا ہے کہ رام میں حقیقت کو سمجھے ہوئے تھے کہ غیر کے حقائق عقل کی دسترس سے باہر اس لیے وہ ایمان لے آتے ہمارے یہاں جو بات نہیں ہے ایک تو بات یہ ہو دوسری بات یہ ہو گئی کہ واقعی جو اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں اور اسلام کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں ان میں آخری مطالعے کی کمی حکمت کی کمی تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایک لڑکا اٹھتا ہے مسجد میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ساتھ غلاموں کا کیا مسئلہ ہے مجھے سب لوگ تنگ کرتے ہیں غلاموں کے بارے میں پوچھتے ہیں مجھے بتائیں غلام کی دوسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ بانسیوں کا کیا ہے یہ کیا ہوتی ہے اسی فیصد سے زیادہ یہ نوجوان نسل یہ بتائی ایک اور آئے گا وہ کہتے ہیں اسلام نے اتنے لوگوں کو مارا تھا آزادی سے کیوں نہیں جینے دیا ایک اور اٹھتا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ اسلام کی وزیر ساری دنیا میں کریں جائے اور عیسائی اور ہندو ہر ہر مسلمان ہوتے جائیں گے جائے اور اسلام کہتا ہے کہ کوئی ایک بھی اسلام کو میرے قتل کر دو تو آپ کافروں کو اپنے ممالک میں تبدیل کی اجازت نہیں دیتے اگر اسلامی حکومت ہو تو آپ عیسائیت کو تبلیغ کی اجازت نہ دیں اور عیسائی اپنے ملکوں میں اسلام کی اجازت ہوتے ہیں ان کی رعایا ان کے اعتبار سے اپنے مذہب کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوتی جائے آپ بڑے خوش ہو جب آپ کی جائے تو آپ کہتے ہیں غلط کا ٹھیک ہے اس قسم کے بیسوں مسائل ہیں جو ہماری نسلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور جو وہ پہنچتے ہیں مسجد میں اور پوچھتے ہیں استاد کا جی کیا بات ہے تو پھر اسے مطالعے اور علم کی روشنی میں جواب دیا جائے وہاں سے کبھی فتوا لگ جاتا ہے کبھی بات پڑ جاتی ہے کبھی یہ ہو جاتا ہے کبھی اس کے مسائل کا حل نہیں ہے بس کر کے مانو اس سے مخاطب کا ذہن مطمئن نہیں ہوتا ہم سخت دے کے ڈانس کے کسی کی زبان کو چپ کرا سکتے ہیں لیکن کسی کے دل اور دماغ کو مطمئن نہیں کر سکتے نتیجہ نتیجہ کیا نکلا یہ کچھ اسلام پر بے سوال ہو جاتا ہے وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ ہے کہ جن نے ہم نے سے پاس کیا تھا پاس کیا تھا انہیں علم میں پورا کامل ہونا چاہیے تھا جب وہ پبلک میں آ کے بیٹھے ہیں اور اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو انہیں علم ہونا چاہیے تھا کیوں نہیں انہوں نے پتا کا انہیں چاہیے تھا کہ اسلام کی چیزیں پڑھتے حکمتوں کو پڑھتے ان چیزوں کو پڑھتے انہوں نے کیوں نہیں پڑھا تو پڑھائی سے تو کوئی دلچسپی رہی نہیں سارا دن صاف کیجیے گا بجٹ کی نماز پڑھتے سونا ہے اور دس بجے اٹھنا ہے اور پھر اس کے بعد سائیکل پہ چلے گئے اس سے ملنے چلے گئے اب تو سائیکل غائب رہی نہیں وقت سائیکل اب تو گاڑیاں آ گئی ہیں ان شاء اللہ اس کے بعد چلے گئے یہاں تک چلے گا یار ریزر کر لی کچھ اور کر لیا لیکن وہ دو گھنٹے تین گھنٹے بھی جم پہ نہیں پڑتا تین گھنٹے بھی کوئی نوکری مطالعہ نہ کرے دن میں تو میں بتاؤں وہ کام کو کہاں چھوڑ گئے اور کام کو پیش یقین مانگنے پانچ سو پڑے بھی لوگ نہیں پڑتے یقین مانگنے پانچ سو پڑے بھی نہیں پڑتا اور پانچ سو پڑے بھی نہ پڑے اور جمعے کی تقریب بھی وہ کریں کہ اخبارات سیاسی باتیں تو جو آنے والے ہیں ان کی تو نہیں ہوتی ہے دوسری اور تیسری وجہ یہ ہے ایک تو ایمان ویسا نہیں رہا دوسرے ہلک نہیں رہا اور تیسرے جو ہوتے ہیں ان کو سسٹم میں ان کا دماغ ایسا بنایا جاتا ہے کہ وہ صرف اپنی آپ کو قبول کریں اور عقل کے علاوہ کوئی یہ جو فزکس بتاتے ہیں کیمسٹری کمپیوٹر ٹیکنالوجی اس میں خاص طرح کا ایک ذہن تیار ہو جاتا ہے اور وہ ذہن ہر اس بات کو مانتا ہے جو دو اور دو چار کرتا ہے اور اس کو کہو کہ دو اور دو پانچ جو ہوتے ہیں یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے نہیں مانتا دو اور دو پانچ نہیں ہوتے اگر ہم بتا دیں کہ یہ سب چیزیں اعتباری ہیں حقیقی نہیں آپ کہتے ہیں دو اور دو چار ہو سکتے ہیں اور یقیناً اللہ کے یہاں ایک نظام ایسا بھی ہے کہ دو دو پانچ ہو سکتے ہیں کبھی عقل پہ یہ بات کھل جائے گی تو اس وقت ہوگی عقل کے مطابق عالم بدل جائے حکم بدل جاتا ہے اب وہ بچہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا تو عام طور پہ یہ تینوں اسباب پائے جاتے ہیں اور جو آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات عقل کے خلاف ہیں حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو یہاں پر بات کی ہے اس کی جتنی بحث اب تک ہوئی اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بس کر کے مان لینا ہے اور ہماری عقل میں آئے نہ آ جانا آئے تسلیم کرنا ہے شاطر رحمۃ اللہ نے آخری جو دور کرے گئے نا وہ یہی ہے کہ وقال ان ہوں اور لوگوں نے ایک جماعت ایسی ہے یہ کہا جس نے کہ آمنا بزاری کا وہ علم نظر حقیقت حقوق المعقول عندنا کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جو شریعت ہمیں بتاتی ہے اگرچہ ہمیں اس کی حقیقت کا علم نہ نہ ہمیں چلے چلے ہم ان چیزوں پر ایمان لیا اور معقولات اس کے لیے گواہی دے یا نہ دے ہم ان چیزوں کو مانتے یہ ہے بہت اچھا ہے ایک آدمی کہتا ہے جو کتاب و سنت میں آیا ہے اس سے کوئی بحث نہیں عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا میں اس چیز کو مانتا ہوں دیکھیے ایک آدمی کہتا ہے مجھے ہر چیز عقل پر فرق نہیں ہے نہیں سمجھ میں آتی تو محاف اللہ نے کے مرتب ہو گیا اور ایک اس کے مقابلے میں کہتا ہے بھائی میں ان کے میں نہیں کرتا ایک عورت کہتی ہے کہ میں گھر میں رہنے والی ہوں اور میں تو اپنے روٹی سالن بتاتی ہوں مجھے نہیں پتا غلام اور بادشاہ اسلام کیوں جائز کراتے ہیں کیوں نہیں کراتے میں میں نے پتی نسی کی جاگو مسلمان ہوں تو یہ عورت یہ خاتون اس مرکز سے اچھی کسی کے اپنا ایمان بچا لیا ایک آدمی کہہ رہے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے بھائی کہ میں ان ساری چیزوں کو جائز کروں میں تو سیدھا سادہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا بس کو مانگتا ہوں یہ بحث کسی اور سے جا کر کرو یہ آدمی اچھا ہے یہ کس طرح نے دین کو تو بچا دیا شاہد رحمت اللہ نے اس سے بڑھ کر بات کی شاہد رحمت اللہ فرماتے ہیں ورنہ ہو نہ پورو آمدنا بزاری کا کل لگو علا بینا دن میں ربنا وشاہدو وشاہدہ لہو لہو المعبود ہوئی کا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آئی ہیں اور ہمارے نزدیک سب کی سب چیزیں عقل کے مطابق دیکھا آپ نے پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا ہماری عقل میں نہیں آتی تو بھی مان گیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کمال یہ ہے جو کہتے ہیں شریعت میں جتنی چیزیں یہ سب انسانی عقل کے مطابق ہیں عقل سے ہٹ کے اللہ نے کوئی بات نہیں کی آگے چل کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ رہے عقل کی اہمیت پر بات کریں گے کہ عقل کس کام آتی ہے اور کس حد تک ہو جا سکتی ہے اس سے اگلا جو بحث اور بیان آئے گا شاہ صاحب رحم اللہ کے مطابق اس سے یہ فلسفیانہ بات کریں گے لیکن ہم آپ کو کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں عقل کی کتنی اہمیت ہے اور اسلام نے عقل کو کس طرح کہا ہے اور چیزیں عقل کے مطابق سب کی ساری بارات آپ نے سنی اور سطحیت کو بنیادی طور پر ان سب موتذریوں کو چڑ رہی ہے اس سے کہ معجزے کو مانے کیونکہ ان کے نزدیک معجزہ فطرت کے قوانین کو توڑتا ہے کرامت بھی توڑتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سب عقل کے مطابق ہے اسلام دین فطرت ہے یہ اب تو دوسرا اتنا زیادہ سننے میں نہیں آتا لیکن جب ایوب خان کا دور تھا نا تو فلسفی بڑے بڑے پر حکومت کے پٹھو بس گئے پتہ نہیں کہاں پہنچے اللہ جانے آئلی قوانین کے مرتب کرنے والے اور یہ سارے دو جملے بہت زور و شور سے کہتے تھے ایک تو کہتے تھے کہ اسلام فطرت کے مطابق ہے فطرت پہ ابھی بات ہوئی پانی ہمیشہ نشیب میں رہتا ہے اس طرف گردانی کا اب کوئی کہتا ہے کہ ایک آدمی نے اس کے لاٹھی ماری اور دریا تو پڑے ہو گیا مت مانو اس لیے پانی کی طرف سے مطابق رہتا ہے اسلام کی طرف سے اسلام فطرت کے مطابق ہے گوچر چیز ہمیشہ زمین کی طرف آتی ہے اب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی برا جہاں سے لے گئے اور جنت اور جہنم دیکھ دیا یہ فطرت کا خلاف نہیں ہو سکتا اور دوسرا چلتا ہوا جملہ یہ تھا کہ ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے اس روح کے مطابق کام کرنا چاہیے اسلام کی روح نکالو نماز کی روح نکالو کی اس روح کے مطابق کام کرو یہ چلتے ہوئے جملے سے مر گئے مٹی میں مل گئے کام ختم ہو گئے خدا کا دین نہ بدلا اگر سے وہ اپنے انجام تک پہنچے یہ ہر بات اس طرح کہتے جان چھڑا دیتے شاہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ بات بات یہ کے مطابق مسلم کو کیوں نہ مانے قرآمت کو کیوں نہ مانے ہم اصول کی بات یہ کہتے ہیں کہ موجودہ چین بھی وہی ہوتی ہے جہاں پہنچ کر ہوا سے بن انسان کی ساری حصے آج ہو جائیں اور اس کی سہل نہ نکال سکیں جب پوری دنیا کے انسانوں کی عقل آجز ہو جائے اس سہل نہ نکال سکے یہ کیوں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو موجودہ ہے کہ ہماری عقلوں کو حاصل کر دیتا ہے چلے جاتے ہیں ہم لوگ مجبور ہو جائیں گے اس بات کو مانتے مثلا اللہ نے بچانا تھا صلاح السلام کو اور اس صلاح السلام کو بچانے کے لیے یہ بات زیادہ مناسب تھی کہ بچہ گھر پہ رہتا اب خبر ہوتی چرون کی فوج آتی بچے کو پکڑتی مارتی پانچ دس بیس گھنٹے تو لگتے نا جتنے میں فوج آئی اور بچے کو ممکن ہے این ممکن ہے کہ بچے کو مارنے سے پہلے تصیہ دیکھ کے اس فوجی کے دل میں درد آ جاتا قرآن سے بھی ثابت تھا اور ہوتا بھی یہی کہ دل بچی جاتا ہے اور خاص طور پہ وہ بچہ جس کے لیے اللہ نے کروایا کہ ہم نے تو تجھے پیدا ہی اپنے لیے کیا تھا دوست رسا علیہ السلام السلام کے چہرے میں خدا نے بچپن سے اتنی کشش رکھ دی تھی کہ لوگوں کے دل مائل ہو جاتے تھے تو اب اس بچے کو مارنے کے لیے جو پھر اور کی پہنچ آتی ماں چھپا دیتی جنگل میں لے کے بھاگ جاتی بچے کو دیکھ کے سپاہی کا دل تبدیل جاتا کچھ ہو جاتا بچہ بچ سکتا تھا اللہ نے اس بچے کو بچانے کی خاطر یقینی موت کے حوالے کر دیا تھا کہ اس لیے صندوق بناؤ اور ابھی سے دریا میں بہا دو جو نہیں بھی مرتا تو بھی مرے یہی بات ہوئی نا اب بچے کو سمندر میں بہا دینا یہ تو بات ہے کہ اس کی زندگی بچ جائے گی اگر ماں ہوتی صرف اپنی ہے سوچنے والی اور اللہ کی طرف سے اسے تعلیم نہ ملی ہوتی تو وہ کہتی کہ خدا اس کو تو بات ہے پانچ سات دس دن لگے کتنا وقت لگے لیکن یہ تو ادھر ڈالا ادھر ڈوبا سچا میرا ختم ہو جائے گا لیکن ماں نے ڈال دیا کہ اللہ نے اس کے دن میں ڈالا تھا یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا نے زندگی کے اسباب سمجھی سمجھی جملے کو کہ اللہ تعالی نے زندگی کے اسباب ان کو ختم کر کے موت کے اسباب میں ڈال کے دکھا دیا کہ تم کچھ بھی کر لو موت منہ میں کسی کو ہم دیکھ ہیں جب ہم جان بچانا چاہتے ہیں تو بچا دیں اس سے پتا چلا کہ اسباب کے علاوہ بھی کوئی طاقت اور ہے بدلنا اسباب میں کسرت نہیں چھوڑی بچے کو ختم کرنے کے لیے سارے موت کے سامان ہو گئے لیکن کوئی اور طاقت ہے جس کے اللہ کا علاقہ فضو یہ وہی طاقت ہے جو بچاتی ہے اور جب بچاتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھی اللہ ہے جو آدمی اسباب کے تحت کام نہیں کرتا اسباب آج آ جاتے ہیں انسان کی عقل آج بھی آ جاتی ہے کہ یہ اس بات پر بتا رہے ہیں کہ جو لوگ موجودات اور کرامات اور یہ اللہ کی اعتراض کرتے ہیں ایک حق پہنچتا ہے سب کو وہ یہ کہ یہ دیکھے کہ موجودہ یا کرامت یہ حقیقت میں ثابت ہے یا نہیں ثبوت نہ ملے قوم کا اقرار بھی نہیں کرنا چاہیے بڑے بڑے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گرا تھا اور اس کے گلے میں ایک ٹوکری باندھ دیتے تھے اور وہ گٹا شام کو مدینہ منورہ میں جاتا تھا اور سارے گھروں میں پھر کے صحابہ رضی اللہ عنہ لیے کھانا لے کر آتا تھا ہے یہ ہر آدمی کا حق ہے جو ویسال کی سنت کیا ہے کس ہے ہے کہاں تو تحقیق کر لے لیکن فرض کر لو تو غذا ثابت ہو جائے تو اب یہ نہیں کہ کبھی میری عقل میں نہیں آتا تو عقل میں اس لیے نہیں آتا کہ خدا نے یہ کرنا تھا تمہاری اور میری عقل کو آج کر دینا تھا تاکہ ہم مانے کہ اللہ کی ذات ہے اور یہ ایسے ہوتے ہیں اور اصول کی بات یہ ہے کہ نبوت جتنی پختہ ہوتی ہے موجودہ کرم ٹیکا پڑ جاتا ہے اور نبوت جتنی قابل اعتراض لوگوں کی نظر میں ہوتی ہے خدا موجودہ اتنی کثرت سے زبردست موجودات دکھاتا ہے کہ تم نبوت کو تسلیم نہیں کرتے ہو تو اب آؤ گے اس میدان میں تم کیسے اس انسان کی نبوت کا انتظار کر سکتے ہو موجودہ خدا پہ ایسے ہی زبردست اور عیسیٰ علیہ صلاح والسلام کی نبوت اس کا مقام لوگوں کی نظر میں کمزور تھا لوگ تو شریف بیٹا ماننے کو تیار نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست معجزہ دیا جو کسی نبی علیہ صلاح السلام کو نہیں دیا حتیٰ کے رسمی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا اور وہ یہ کہ وہ خون مارے اور زبان سے گزتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جائے اس کے کھڑا ہو جس بچے کو تو شریک ماننے کے لیے تیار نہیں ہو اللہ نے موجودہ دیا تو ایسا زبردست کا کوئی انکار کر ہی نہ سکے نبوت سے دوسرا علیہ صلاح السلام کی قابل اعتراض ہے جی، کہ اس نبوت میں یہ چیز تھی یہ موجودہ شناخت ہوا کرتا ہے پہچان ہوا کرتا ہے اور پہچان جو ہوتی ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے ایک آدمی صدر کام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صاحب صاحب صدر ریزائن دینے والے ہیں رخصت ہونے والے ہیں تو سارے اعتبار کرتے ہیں کہ یار یہ کام کرتا ہے صدر کا فیکٹری ہے کر لو یقین جھوٹا قومی اسمبلی کا کوئی ممبر تھے تو لوگ کہیں گے صاحب آپ نے کہاں پوچھنا کس نے بتایا کہاں سے خبر آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذرا کا دور کا آدمی ہے اس کے لیے تصدیق چاہیے کوئی نہ کوئی آپ کو بتائے جی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سب کہہ رہے ہیں کتنے کا ایک آدمی آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل سب کہہ رہے ہیں آپ کوئی نہیں دوسرا کہتے ہیں ہاں یار یہ گھر کا آدمی ہے پریزیڈینسی سے آیا چیز جی، تو یقیناً کوئی نہ کوئی خبر ہو یہ موجودات جو ہیں یہ شناخت ہوا کرتے ہیں اصل میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو جتنا کبھی اور زبردست کیا وہ اس بڑھ گئے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موجودات کیے گئے ہیں سب سے بڑا فوجدار قرآن کریم کا یہ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی بات ہے اس لیے کہ نبوت اتنی پختہ نبوت اتنی زبردست ہے اور اللہ نے بتا دیا کہ کیا مسئلے کی یا اکڑے کی بات ہے اب ایک بات کہتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو اس کی اثر کا معیار کم ہے سے زیادہ کرے گا سمجھ میں آئے گی یہی باتیں صحابہ کے رضی اللہ عنہ نے کی اور یہ اثر تابعین میں بھی آیا اصل دیکھو جن لوگوں کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ کھانے پینے کے طریقے تک نہیں جانتے اللہ کی عقل میں کتنا ممتاز انہوں نے کیا تھا اسلام کے اقدامات عقل کے مطابق انہوں نے دیے ہیں چار پانچ سات کتابیں آپ کو دیں جو حضرت پر واقعی شاہ رحمتہ رہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی شریعت نے ہمیں دیے ہیں اور رحول معقول کا اور ہماری نزدیک عقل خود اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ سب چیزیں پر حق ہے ہم کہتے ہیں نبوت یہ بتاتی ہے کہ ساری کائنات میں اصل چیز انسان اب کوئی کہتا ہے یہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے جی قرآن کریم میں یا تو صبح ہے جی قرآن ہم کہتے ہیں یہی کہتی عقل کیسے کہتی ہے دیکھو یہ کہتی ہے کہ دنیا میں جب بھی کام ہوا ہے میں ہوا ہے اور جب بھی کام ہوا ہے میں ہوا ہے فردار سے کام نہیں کرتا مفید ایک چیز ہو گئی نا اب اور چیزیں مختلف سے ملایا نمک مفرد ہے گوشت مفرد ہے چاول مفرد ہے ایک ایک فرق ایک چیز ہے اب جب پلاؤ پکنا ہے تو ساری چیزوں کو ملا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفردات سے بڑھ کر چیز آگے چلی گئی اور مرکبات تک پہنچ گئی اب مرکب کام آیا مفرد کام نہ آیا مفرد اپنی جگہ پہ کتنا ہی اچھا صحیح لیکن اس کے ساتھ تو مرکب ملے گا تو تب جا کر کام بنے کا مرتبہ کام بنے گا اور پھر جب کام پورا ہو جائے تو پھر آگے نہیں سکتے پلاؤ پکانا ہے تو خاتون نے بہت سی کھانے میں نمک بھی رکھا بچے کی گوشت کی چاول کی سب کچھ جب وہ ڈالتی جا رہی ہے ڈالتی جا رہی ہے آگ بھی جا رہی ہے اور اس کی بچہ بھی پھر رہا ہے جب پلاؤ پک گیا تو اب کام ختم ہو گیا اب اس کے بعد کچھ نہیں کرنا لوگوں نے کھانا ہی ہے یہی حال پوری کائنات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مفتات کو مرکبات بنایا اور ہر انسان جو دنیا میں نظر آتا ہے کس چیز سے بنائے گوشت کھایا سبزی کھائی یہ چیزیں کھائیں اور اس کے بعد انسان کے جسم میں ایسی چیزیں پیدا ہوئی کہ اس کی فصل کو آگے بڑھا سکیں اور جب انسان نے انسان کو جنم دیا تو اب کام پورا ہو گیا اب اس کے بعد کچھ اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان اس کائنات میں مطلوب ہے جب مزدور تک پہنچ گئے تو بات ختم ہو گئی اور پھر انسان کے آگے تین قسمیں کر دی ایک انسان وہ ہے کہ مفرد سے مرکب بن گئے سارے انسان تو اب مرکب نہ ہو گیا تو اتنی محنت کی کہ صرف دودھ تھا کئی ایک مفردات کا مجموعہ تھا جاگ لگا دی دیوی بنا دیا لیا مکھن نکل آیا بس مکھن نکل آیا تو اس کو بھی جرم کا ٹھیک بنا کے حرام ختم ہو گیا بتائی اور جب جا کے گھٹنا اٹھایا رات کو چھوڑ کے گئے تو دیکھا اس میں چوہا پڑا ہوا تھا اب بھی نکال ہوتا ہے اس لیے کہ اتنی محنت کے بعد یہ جو مرکب بنا تھا معلوم ہوا مرکب تو ٹھیک تھا کام کا نہیں تھا یہ جس کو پھینکنا ہے نا یہ ہے وہ مرتب جو سارے بن بن کے بن بن کے بن بن کے انسان بنتے چلے آئے اور جب رشتوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کہ اللہ مرتب تو واقعی انسان بنے ساری کائنات کا خدا اور مشہور گوشت کا مچھلی کا یہ بچیا ہوا پھر بڑا ہو گیا تک تین بن گیا تھا لیکن خدا یہ تو کافر ہو گیا یہ تو دودھ میں یہ تو گھی میں چوہا بھرا ہوا پڑ گیا خدا نے کہا دو کام کریں گے یہ ہے کافی کی چاہتے جی۔ دوسرا مرکب گیا اسے دیکھا کہ ہاں مرکب ٹھیک بنا اور اس سے کام کیا جا سکتا ہے اور پھر استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ہے انسان جو مسلمان ہو گیا اس کو کہا کہ محنت کرے کام کرے آپ پر جنت دے دیں گے اور ایک ایسا ہے جس کو قرآن نے کہا کہ نیکیاں بھی کی ہیں گناہ بھی کیے ہیں بس ٹھیک ہم جا تھوڑی سی مٹی بیچ میں مل گئی کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کہتا ہے سان لو گرم کر لو جی ساد نکل آئے گا اگر بغیر کی مٹی بڑھ گئی ہے اسے ہٹا دو رفا کرو اور تم اس کا استعمال کر لو ایسا ہے جسے بھٹی پر چڑھا کر اور پھر آپ کا استعمال کر لیا جائے گا یہ ہے انسان جو بنے اب اس میں کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنائے جہنم نے کیوں پھینک رہا ہے اور پھر کے بتا دیتا ہے کہ مرکب تو بنا تھا چیز نہیں بنا تھا اٹھا کر پھینک نہیں ہیں اب کیا کریں یہ اصلی کی بات ہے یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ شاہد الرحیم معصوم بنا ہمارے نزدیک کی عقل کی باتیں عقل اسے بتاتی ہے اس لیے صحابہ کرام رسی اللہ عنہ جو تھے نا ان کی عقل بہت بلند تھی اور وہ برکت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے اتنے دانا اتنے عقل مند تھے کہ دیکھو ایک آدمی آیا

ہم اچھے دوست ہیں لیکن کیا پتا ہوتا ہے رشتے کا مراد لیے کہ اگر ایک آپ لے گیا تو دوسرے کا نقصان ہو جائے گا اس کے ماں سکور سے کا میں نے عمارت کے طور پر رکھ لیا پھر ایک آدمی آیا اس نے کہا آپ کے پاس کا مال رکھوا کے گئے تھے وہ دے دیجیے امانت پر تو میں نے کہا تم دونوں میں آنا تھا اس نے کہا میرا دوسرا دوست ادھر کھڑا ہے فلاں جگہ میں مصروف ہے تم یہ یقین کرو اعتبار کرو مسلمان ہے ایمان ہے تو میں نے اسے پیسہ دے دیا جب میں نے پیسہ دے دیا تو دوست کا وہ آ گیا اور اب وہ کہتا ہے کہ مار مجھے واپس کرو میری ممنی میں جا سکتی تمہاری عقل درست نہیں ہے جب وہ شرط لگا کے گئے تھے کہ دونوں آئیں تو مال واپس کرنا تو اب تم نے ایک تو مال دے دیا وہ لے کے چلا گیا دوسرے کو نہیں ملا تو میں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں سمجھتا کہ تم پر اتنی مال کا تاوان ڈالا گیا تم نے گڑبڑ کی ہے کیوں کی شرط کو پورا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا اس کو کو ہے اس آپ سے تو اس نے کہا کہ مومنین آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ میرا مقدمہ جو رضی اللہ کے حوالے کر دیں تو عدالت کی فرمایا نے بنایا میں کہتا ہوں تمہارا مقدمہ سنے بلایا اور باب الحسن کس کا مقدمہ سنو اور میں نے تو فیصلہ یہ دیا ہے کہ مال جو گڑبڑ ہو گئی ہے اس کا سامان اس پہ ڈالا جائے کیونکہ انہوں نے شرط کی کس سے شرط اور علی رضی اللہ نے ساری بات سنی اور میں سمجھتا ہوں کہ گنجائش ہے اور بہت زیادہ عزم رضی اللہ بڑے خوش ہوئے اور یہ ان کی عادت تھی کہ کسی بھی حد میں جب گنجائش کی تلاشی تھی تو بہت خوش ہوتے تھے کہ مسلمان بچ جائیں اور رضی اللہ عنہ بالکل گھبرانے کی بات نہیں اب جب تمہارے پاس آئے نا تو اسے کہنا کہ یہی شرط سینا سے دو آدمی مل کے آئیں گے تو میں کہتا ہوں تمہارا دوست لے کے چلو اس کو بھی چھوڑو تم اس اپنے دوست کو واپس لے آؤ تم اکیلے ہو میں تو تمہیں مار دے نہیں سکتا اس کو واپس لے آؤ میں دونوں کو واپس کر سمجھے نہ دونوں کو واپس آئے نہ مال واپس اور اگر آئے پیسے والا تو پکڑا جائے گا دوسرے کو دھوکا دے کے مال کیوں لے گئے تھے یہ جو قریب الدین اللہ نے فیصلہ کیا اس کے لیے کسی عزیز کی ضرورت نہیں کسی قرآن کریم کی آئس کی ضرورت نہیں یہ صحابہ کرام رضی اللہ سے ایسے فیصلے ہیں جو سطح عقل کی بنیاد پر کیے گئے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کی اہمیت کو ثابت کیا رکھا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شریعت جو ہے ساری کی تاریخ بس ایسے ہی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں الزبر رضی السلامی جی کے دور کا ایک مقدمہ اور ایک آدمی نے آ کے الزبر رضی عنہ سے کہا کہ مومنین میں سب مشکل میں گیا کیا نام کیا ہوا تو اس نے کہا میری اہلیہ جو تھی وہ بیمار ہو گئی اور دودھ جمع ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں تو مرتی ہوں کسی طرح اس دودھ کو چوس کے نکال دو اور ختم کرو تاکہ میری جان بچے تو میں نے اس سے کہا کہ اگر میں یہ کروں گا تو میری مان کی جگہ آ جاؤ گی تو اس نے کہا کرو نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ تم کر گزرو اور میں نے جب کیا اور میں میرا دودھ پی لیا اور تم میرے لیے اب حرام ہو گئے ہو تالاب دے گئے ہو تو دو نہیں دے میں آزاد ہوں میں جان سکتا اور ضم الدا نے فرمایا جاؤ اور اسے کہو کہ ریتا دو سال تک ہوتی ہے اس مدت میں جو دودھ پیتا ہے وہ اس کا بیٹا بنے گا جب دو پاس پورے ہو گئے تو بس رات باپ ختم ہو گیا اور پھر اس سے سمجھانا بھی جاتے اور تھوڑی سپاہی بھی کرنا تاکہ اس کو آئندہ کے لیے عقل آئے اور لوگ سنیں تو سیکھیں کہ شوہروں کو ایسے دھوکے نہیں دیا یہ جو پٹائی کا کہا نا اس کی پٹائی کرنا یہ اس وجہ سے تو مکر اور فریب تھا نا اور وہ بیچارہ سیکھا تھا باتوں میں آ کے اور یہی چیز اکبر کے نام اتنی زیادہ آئی کہ آپ ان کی عقل کا اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ میرے پاس کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو اس شخص کو مل جاتا حسان ابن خالد رضی اللہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبی میں صاف آ رہے ہیں تمہارے عمر اللہ کے پاس سے گزرے تو انہیں تیز نظر سے دیکھا یعنی مسجد میں بیٹھ کے شیر پڑتے افسان رضی اللہ عنہ سمجھ گئے افسان رضی اللہ عنہ نے کمال کی شاعری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہی متاثر فرمایا تھا کہ اللہ معید ہو گئے بروح القدس اللہ سبیل عظیم کے ذریعے اس شخص کی مدد کریں کمال کے شاعر تھے اور لڑائی کے معاملے میں اتنا ڈر ڈرنے لگتا تھا اتنا ڈر لگتا تھا رسول سب کے ہاتھ ہو جاتے ہیں میرے اندر کوئی ہمت نہیں ہے آپ ایسا کریں جہاں عورتیں بیٹھی ہیں نا مجھے وہاں پر نگران مقرر کرتے ہیں میں رسول کو دیکھتا رہوں گا اور نگرانی کروں گا میں نہیں لڑ سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کروا دیا اور یہودی ایک اندر آ گیا اب جو آیا تو یہودی کو مارے کون افسان تک اللہ زور سے بولے اور عورتوں کو کہنے لگا تم نے کسی چیز یہ نہیں ہو سکتا جس سے مار دے بس قطیہ رضی اللہ عنہ آئیں اور انہوں نے ایک لکڑی لے کے اس کے سر پہ ماری اور یہودی کو مارا افسان رضی اللہ عنہ دیکھ گئے یہ طبعی چیزیں ہوتی اور بعض اوقات طبعی چیزیں جو ہوتی ہیں نا اس سے ہم کسی کا مرتبہ اتنا بڑھا نہیں کرتے بس اس کے لیے نے پیدا کر دی ہے اس کا کیا بہت مسئلہ لاتے ہیں کہ عورت کی شہادت آتی ہو گئی عورت کی شہادت آتی ہو گئی عورت پہ بڑا ظلم ہو گیا اور یہ نہیں سوچتے کہ شہادت کے گواہی کے آدھا ہو جانے سے گواہ کی حیثیت پر اتنی عقل نہیں ہے اور تعلیم نہیں ہے کہ یہ سوچیں کہ اگر کی آدھی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوا اپنے مقام سے گر جائے گا یہ جو ہینری کلنٹن ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں چلنے دیں گے جہاں مرد کے مقابلے میں عورت کی دوائی آتی ہوگی اور جہاں وراثت میں عورت کو پہلا حصہ ملے اور مرد کو دگنا حصہ ملے ہم سے بھی ایسے نظام کو دنیا میں چلنا بڑی لکھی اگر ہوتی ذرا سی تو انہیں کوئی جا کے بتاتا کہ گواہی کے آگا ہو جانے سے عورت کی مرد کے مقابلے میں اہمیت کم نہیں ہوتی شان سے فرق نہیں پڑتا یہ کون سی بڑی دلیل ہے کوئی بڑا دکھاؤ تو دلیا جانے کہ جیسے خزینہ کے ثابت لنساری رضی اللہ عنہ کی اس دلیلہ پر اللہ سن نے اکیلے شخص کی گواہی دو کے برابر مختصر کا قصہ یہ ہے کہ یہودی نے آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے پیسے ادا نہیں کیے کوڑا دے لیا آپ نے ادا کر دیے تھے اس نے کہا گواہ کون ہے کس کے سامنے دیے تھے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی میں دیکھتے تھے گواہ تو کوئی تھا نہیں خزیمہ رضی اللہ عنہ آئے اس نے اس نے کہا میرا خود میرے سامنے ہی بات ہوئی ہے اب یہودی شرمندہ ہو چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزینہ تمہارے سامنے تو بات ہوئی تھی انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو مان کے اللہ پر ہی مان لایا ہوں آپ کی زبان کا اعتبار کیا اللہ کے معاملے میں تو یہ آپ کو جگن کے لیے تو آپ جھوٹ بولیں گے اپنے آپ کا اعتبار ہو دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل بندی کا بڑے خوشی اور آپ نے رونات الرحمہ کی گواہی دو آدمیوں کے برابر یہ ہو گئی صحابہ رضی اللہ عنہ نے دو گواہ لے جانے جا کے تو خزیمہ رضی اللہ کو اکیلے ہی لے جاتے تھے گواہی ہو جاتی تھی خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی دو کے برابر عمر وقر عثمان علی رضی اللہ عنہ کی گواہی اکیلی رہی کوئی سوچ سکتا ہے کہہ سکتا ہے کوئی کسی کی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کم ہو گئے گئے تو زیادہ ہو یہ عورت کی دوائی اگر آتی ہوئی ہے تو اس لیے کہ انتظامی امور میں عورت نہیں آ سکتی مرد ہے انتظامی امور میں آ سکتا ہے صبح سے شام تک کھڑا رہ سکتا ہے قتل کے مقدمے کو دیکھ سکتا ہے گولیوں کی بچھاڑ ہوتی ہے اور آدمی آگے چلا جاتا ہے مت والے ہیں چور کو پکڑتا ہے اور مارتا ہے لیے اس کی گواہی ہوئی اور انتظامیہ عمر میں بچاری نہیں جا سکتی کہ ذرا کا خون دیکھ لے تو دماغ اس کا پھر جائے اور بیٹھ جائے اس کی انتظامی عمر میں آگے گئی تھی یہ سمجھے نہیں تو انہوں نے کہ جی نہیں ایک عورت کی گواہی آ گئی ہوگی اور کام میں قدر گی تو کہہ سکتا ہے کہ عمر وغیرہ رضی رضی اللہ اللہ عنہ عنہ کی کی قدر نہیں ہوئی نے ان کی گواہی کو دھو کے برابر تھی جن کو راشدین کی گواہی اس کی گوئی ایک برابر بات وغیرہ کا پورا کر لو پھر آتے ہیں تانز اسلام کی طرف اور دیکھو اس دوائی کا اثر کیا ہوا جب وغیرہ رضی اللہ عنہ کا قرآن کریم کو جمع کرو اور فرمایا کہ ہر وہ آدمی آئے اور گواہی دے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اس آیت کو لکھا تھا ایک تو ہے نا حادثہ ان کا تحریر جمع کر لو ساری تحریریں لاتے رہے لاتے رہے اور اسے زید رضی اللہ عنہ قسم کھلاتے تھے دو گواہ آتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ فاتحہ رکھی تھی اچھا اس کے بعد سورہ بکرا کا نمبر آ گیا اس کے بعد آپ عمران آ گئی جب پہنچے ہیں سورہ توبہ کی آخری آئی پہ تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کسی کے پاس لکھی ہوئی نہیں مل رہی پر جہاں مل رہی تھی زید رضی اللہ عنہ کہتے تھے آؤ دوائی دو تو ایک ایک دوا مل رہا تھا رضی اللہ میں مایوس ہو گیا کہ آج ہمیں ایسی رکھنی پڑے گی یاد تھی لیکن اس سے دوائی پوچھ تھی اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا میں نے دیکھا ہے نا رضی اللہ ایک دن ایک ایک دے کر آئے اور مجھے دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لکھا تھا

یہ صحابہ کرام رضی اللہ ایسے تھے تو حسان رضی اللہ کی طبیعت ایسی تھی ایسے نے حضرت رضی اللہ کا تیز نگاہ کو دیکھا تو گھبرا گئے اور کہنے لگے کوئی ہے تو میری گواہی دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مسجد میں میں بیٹھ کے شاعری کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قصیدے پڑھتا تھا اور آپ نے مجھے کرسی پر بٹھایا تھا اور انہوں نے تو کبھی مجھے تیز نظروں سے نہیں دیکھا الزمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ لوگ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہ لیا میرا ان کا تقابل نہ کرنے لگے تو زمر رضی اللہ نے کیا کیا کسی سے کچھ نہیں کہا چند دن کے بعد اس نے کے ساتھ ایک پلاٹ تھا اس کی صفائی کروائی اور اس کی نیٹوں کا چوکا لگوا دیا سب کچھ کر کے اعلان کیا جمعے جی کے دن اور فرمایا کہ بھائی ہم سے کسی کو شعر و شاعری کرنی ہو کچھ پڑھنا ہو باتیں کرنی ہو گپے کچھ مارنی ہیں تو اس جگہ بسیحا پر چلے جایا کرو بچے مسئلہ بھی الگ ہو گیا اور اس کے بعد اللہ نے مسجد کو عام باتوں سے کر لیا کسی کو اس جگہ بنا تو کیا یہ جگہ بن گئی ہے اس پہ جگہ کرو یہ اصل تھی یہ احساس تھا کہ اسلام کے کام کیسے کرنے ہیں کیا کیا چیز کرنی مسلمانوں کا کا مقرر کرنا تھا اور اسلامک اسٹیٹ میں ہر وہ شخص یہ ثابت کر دے کہ اس کے پاس معاش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو حکومت وقت اس کی ذمہ دار ہے کہ اس کے لیے معاشرہ بندوبست کرے رضی اللہ نے جمع کیا لوگوں کو اور فرمایا کہ ایک پھوکے آدمی کے لیے کتنا کھانا کافی ہے لوگوں نے رائے دی کسی نے کچھ کسی نے کچھ تو فرمایا اچھا بس ٹھیک ہے اس پیمانے پہ اعتبار کر لیتے ہیں کہ اتنے کلو کھانا جو روز ملے گا اتنے کے کھانا روز ملے تو ایک آپ کی گزارا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اور اس کو شام گنا بڑھاؤ بس کر لیجیے ایک کا کا ہوا تھا تو تیس کر دو اور فرمایا کہ اب مہینے کا جو راشن مقرر کرنا ہے اس کے لیے میں انصاف کراتا ہوں اور سالن کتنا ہوگا لوگ کتنا جی، سالن ہونا اس کو بھی تیس گنا کرو بہت پکا لوگ آئے کھایا لوگوں نے جی، نے اس چلے گئے پھر اللہ دوبارہ بلایا پھر تیسری مسئلہ بلایا اس کر کے جمعے کے دن جب سب لوگ جمع تھے تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک پیمانہ بتایا آپ نے بتایا لوگوں یہ اتنی گندم کا پیمانہ ہے اور یہ اتنے تعلوم کا پیمانہ ہے اور میں سرکاری طور پر اسے ہر شخص کے لیے مقرر کر رہا ہوں جو میری امیدت میں ہو اسے کھانے پینے کو نہ ملے تو اس کو مہینے کا اتنا اتنا راشن ہم دیں گے عمر رضی اللہ نے کہا کہ ہر چیز میرے باپ کوئی اس میں کمی نہیں کر سکے گا جب تک مسلمانوں کی حکومت ہے لوگوں کو دیتے گئے حضرت عمر رضی اللہ نے ہاتھ اٹھائے تو آپ کے لیے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ میرے مقدر کردہ پہنانے کو میرے باپ کو شخص کم کرے عمر کے پہنانے کو کم کرے اس کی عمر ہی کم کر دے زندگی کو بدل کر دے یہ بس آپ ہی بات ختم ہوگی لوگوں کو ملنے لگا لوگوں نے آپ کیا کہ جتنا آپ کھانا دیتے ہیں آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ بچہ بڑھیا سب کے لیے اتنا ہر ایک کو راشن ملتا ہے اور مسلمانوں کے گھروں کا حال یہ ہے کہ بچے تھوڑا کھاتے ہیں زیادہ نہیں کھاتے ہر مسلمان گھرانے میں یہ راشن بچ جاتا ہے اور وہ آپ مارکیٹ میں سے فروخت کر کے پیسے اس بنا لیتے ہیں تو آپ اتنے راشن کو کم کر دیں حکومت پر اتنا بوجھ کم ہو جائے گا رضی اللہ سوچتے رہے اور پھر فرمایا جب اللہ مجھے دے رہا ہے تو میں اپنے ہاتھ کو سن دیں اور پھر فرمانے لگے مسلمان میری لے آیا خوش رہے مجھے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ان میں سے کوئی ایک رکما مانگنے کے لیے دوسرے نہیں کمی ارتقا آئے رضی اللہ اور رضی اللہ نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے انہوں نے کہا مومنین ہر جگہ پوری آپ کی حکومت میں مملکت میں لوگوں نے اتنا ہی پیمانہ مقرر کر دیا ہے اور خدا کی قسم میں اپنے سوچے میں لوگوں کو اس بات میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ لوگ جو میرے پاس آئے اور انہیں پتا چلا کہ میں مدینہ منورہ آپ کی خدمت میں آج ہو رہا ہوں ہو رہا ہوں تو انہوں سب لوگوں نے کہا کہ جا کے سے ہمارا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ ہم دن رات اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ خدا ہماری عمر بھی عمر رضی اللہ عنہ کو دے دے کہ اس نے ہمیں کھانے پینے کی فکر سے بالکل آزاد دی بڑے خوش ہوئے عمر اللہ عنہ اور فرمایا میری مملکت میں لوگ کھا پی رہے ہیں اللہ مجھے دے رہا ہے میں ان کا خرچ کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ مجھے دیتا رہے گا یہ ان انسانوں کی عقلیں ہے نا اس لیے آپ کوئی اور تھے اور وہ کہ جی کھائیں گے پیئیں گے راشن فروخت کر دیں گے ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا اور اللہ نے ایسے نہیں کیا اتنی زیادہ انسانی ضروریات زندگی پر نظر رکھنے والے تھے کہ تم مملکت میں ہمیشہ لوگوں کو کہتے رہے نکاح کرو یہ دیکھو کتنی گہری بات ہے فرماتے تھے جب تک لڑکیاں پردے کے قابل نہ ہو جائیں ان بچیوں کو ان کے چٹا سے چاہیے ماہو گار کزن جنہیں کہتے ہیں فرمایا ان بچیوں کو ان کے پاس کھیلنے دیا کرو کیونکہ شکل کبھی یاد رہ جاتی ہے اور جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ممکن ہے کوئی انہیں میں سے اپنے لیے رشتے میں لڑکی کو منتخب کر لے پسند کر لے تو خاندان کی لڑکیاں خاندان میں بیائی جائیں گی رشتے میں تکلیف نہیں ہوگی فرماتے تھے جب تک پردے کا حکم نہ ہو بچیوں کو کھیل لیں عقل نہیں تو اور کیا اور اتنا زیادہ نکاح کے لیے کہتے تھے کہ کسی کو دیکھ لیتے تھے تو فرماتے تھے اور تمہارے جملہ دو مرتبہ فرماتا ایک تو کہا کہ جب میں کسی سے پوچھتا ہوں کیا کر رہے ہو آج کل اور وہ مجھے بتاتا ہے میری کرتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر رہا تو وہ آدمی میری نظر سے گر جاتا ہے کہ آدمی کچھ نہیں کر رہا بیکار ہے اور جب کسی کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے سناؤ شادی کر لی نکاح کر لیا اور وہ کہتا تھا نہیں کیا تو صبح رضی اللہ عنہ کہتے تھے یا پھر پھر تم مرد نہیں ہو تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے اور کیا پھر تم بچہ ہو دونوں میں سے ایک بات ہے ورنہ شادی کیوں نہیں کرتے لیکن یہی ہے صبح رضی اللہ عنہ جب ان کے دور میں قحط پڑا اور قحط بھی ایسا پڑا کہ آم المادہ ہو گیا کہ وہ ہر جگہ بارش نہیں ہوئی فصلیں نہیں ہوگی اور ہر طرف مٹی اڑنے لگی تو اسے کیا کہتے ہیں آپ یعنی وہ جب مٹی مٹی ہر طرف نظر آتی تھی تو رضی عنہ نے لوگوں کو عام طور پر یہ کہنا شروع کیا کہ جب تک یہ کہہ رہنا اپنی بات پالیسی کا حصہ ہے لوگوں کے یہاں اگر اولاد ہو تو اتنی ہو جس کی وہ صحیح تعلیم اور تربیت کر سکیں فرماتے تھے اب معاشی وسائل فرماتے تھے کہ اب کرو اور یہی وہ چیز تھی حضرت عمر رضی اللہ کی پالیسی جو عمر بن اللہ رضی اللہ جب مصر گئے ہیں مصر پتا ہوا عمر بن اللہ رضی اللہ کوئی معمولی پسند آتی پوری عرصوں کی سیاست یہ گھومتی تھی تین آدمیوں کے قریب تین آدمیوں کے سر سے تھی پوری اربوں کی سیاست امر بن اللہ مغیرہ اپنے شوبہ اور اس کے معافیہ رضی اللہ عنہ یہ تینوں ایسے تھے کہ سیاسی فیصلے عرب ان کے مانتے تھے امر بن اللہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور انجیم الظاہرہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خطبہ نقل ہوا ہے اور انہوں نے جو پہلا خطبہ مصر میں دیا انہوں نے کہا لوگوں میں مصر کی فتح کے بعد تمہیں کی بات سمجھاتا ہوں اور دیکھو ایک تو یہ کہ اپنی زندگی کے معیار کو اچھا رکھنا معیار کو کم نہ کرنا اور دوسری بات انہوں نے فرمائی اور انہوں نے کہا اولاد زیادہ نہ ہونی یعنی اتنی اولاد ہو جس کی تم تعلیم اور تربیت کر سکو اس سے زیادہ ہے یہ کی باتیں بات ہے تو اور کیا ہے پھر جو ہے تو یہ قہد کئی بار پڑا ہےارمی کی روایت یاد آ گئی ٹہد پڑا اور بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ حاضر ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اور کہا کہ کیا کریں تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بارش اللہ کی رحمت ہے یا کل دیکھو اور انہوں نے فرمایا اس شہر میں سب سے زیادہ خدا کی رحمت اس جگہ پہ نازل ہو سکتی ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ان کا چھت کو کھول دو اوپر سے حتیٰ کی یہ قبر نظر آنے لگے اور خدا کی رحمت باری ڈائریکٹ اس سے بچتے تو لوگ کہتے ہیں جب ہم نے سائس عزلانہ کے اجرے کی اوپر چھت کو اکھیڑا اور قبر نظر آنے لگی تو انہوں نے عزلانہ کا چھوڑ دو اور دارمی کی روایت میں آتا ہے اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی اتنا سبزہ ہوا کہ اونٹ کھاتے تھے کھاتے تھے کہ چربی ان کی بچنے لگی حتیٰ کہ عام البتک اس سال کا نام رکھ دیا گیا یعنی جب کھا کھا کے چربی کی وجہ سے اونٹوں کے جسم پھٹ گئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا کی رحمت کا تعلق تھا اسی لیے ترک جو تھے نا عثمانی انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بنایا ہے اس میں سبز گنبد میں اوپر ایک کھڑکی نظر آتی ہے جب بھی عثمانیوں کے زمانے میں بارش نہیں ہوتی تھی اس کھڑکی کو کھول دیتے اور اس کھڑکی کا اس وقت نظام ایسا تھا تو اللہ جانتا ہے کہ وہاں سے دھوپ بارش سیدھی نیچے آتی تھی ذرا مبارک میں کو کھول دیا کرتے تھے ان انہوں نے ترکوں نے بہت سی چیزیں ایسی رکھی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کرتے تھے ترکوں نے سے نہیں کیا یہ تو اب نیا دین دنیا میں آیا ہے کہ جس چیز کو دیکھو شرک ہے جگہ ہے یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا پہلے مسلمان مسلمان ہوتے عجیب عجیب و غریب تماشے ہوتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اٹھا کے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹی دیتے تھے پیار کرتے تھے کوئی بات فرماتے تھے سب چیزیں ہوتی تھی ترکوں نے مدینہ منورہ نے اپنے زمانے میں یہ اصول بنا دیا کہ مدینہ منورہ میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو کے اچھے کپڑے میں لپیٹ کے آتے تھے اور مبارک کو کھول دیتے تھے اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی قبر شریف کی آخری دیوار سے لے جا کے اس بچے کو لگاتے میکسیمم مطلب بچہ اتنے قریب جا سکتا ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی یہ ترکوں کا نظام خلاف تھا کوئی چھوٹی سی چیز عمر رضی اللہ یہ کرتے تھے کہ قید کے دور میں فرماتے تھے اب اب نکاح نہ کرو یہی چیز عمر کی عزی رحمت اللہ علیہ بہت واقعات ہیں بس ختم کرتے ہیں اس کو یہ ساری تشریح کی جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے نا کہ اسلام میں عقل کا کوئی مقام نہیں ہے اور بس جو کچھ آ گیا ہے بس وہی ہے اور عقل سے کام نہ لو یہ اتنے واقعات کی تصدیق کافی ہیں کہ دین نے لوگوں کو عقل سکھائی لوگوں کو جینا سکھایا اس کے معاشی مسائل کا حل سکھایا اور اتنے سنجیدہ حل دیے کہ دنیا اس کا توڑ نہیں کر سکتی لذیذ رحم اللہ جب ان کا دور خلافت آیا ہے تو بیت اللہ سے مکہ مکرمہ سے خط گیا کہ حضرت بیت اللہ کے غلام وہ سیدھا ہو گئے ہیں اور خلافت پیسہ دے تاکہ بیت اللہ کے غلاب چڑھائے جائیں نئے تو بن رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھا اب کوئی لکھے تو لوگ کہیں پتا نہیں یہ کفر کرتا ہے کیا کرتا ہے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے کہا کہ جتنے پیسے سے غریب لوگوں کو کھلا کھانا کھلایا جا سکتا ہے میں اس پیسے کو یہاں خرچ کروں گا میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ غربت مٹاؤں بجائے اس کے کہ اس پیسے کو بیت اللہ کو غلام سے سمجھ کر اب کر کے دیکھے چیزوں کو وجہ بنیادی طور پہ کیا ہے بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ دیکھو ایک دین کے مذاہب اور ایک دین کے حقائق لوگ مذاہب کو ترجیح دینے لگے ہیں حقائق شریعت مزاج نہیں ہمیشہ سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ ایک تو وہ چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر دین کا پتہ چلتا ہے یہ منگل کے دن پتا چلے گا ہم ظاہر دیکھنا یہ کہہ رہے بارش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا محبتیں ہیں یہ بھی پتا چل جائے گا دو دن کے بعد ٹھیک ہے مظاہر ہے جس سے پتا چلے دین ہے اور ایک ہے دین کی حقیقت حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ آئے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پر ملاقات کی جو, جو بھی لوگ تھے حقیق رضی اللہ وغیرہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے مقام کرنا میں تو بارہ سال فرماتے تھے مکہ جب پتا ہوگا تو آپ نے ہم رات کہاں رہیں گے رات میں کہاں رکوں گا صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حیران ہوئے جب زیادہ بار نشاد فرمایا تو ہم سمجھ گئے تو ہم نے اچھے اللہ کے رسول آپ کا خط موجود ہے آپ کیا کئی جملہ بار بار فرماتے ہیں تو اس آدمی الطرا کا لینا عقیم شیئن عقیم نے ہمارے لیے کوئی جگہ چھوڑی ہے عقیم نے وہ گھر میرا دیکھ دیا رضی اللہ کے بھائی تھے انہوں نے کہا جی تم نے مدینہ مدورہ میں جا کون سا ایسا تیر مارا کیا بڑا کام کیا تم ہمیں دیکھو ہم نے بیت اللہ کو بنایا اس پہ پردے گرائے ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں تو بیت اللہ کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا یہ زیادہ نیکی کے کام ہے اچھے کام ہے تم اس کے محروم گئے تمہارا کیا تم کہتے ہو کہ کیا مطلب دیں گے مریں گے پھر زندگی ملے گی یہ وہ یہ کون سی بات ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے سیدنا علی رضی اللہ کے بھائیوں نے ان چیزوں کو ترجیح دی جنہیں دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ بڑا دن بعد آدمی ہوتی بات ہم کے مظاہرے ہوں گے نا لوگ کہتے ہیں یار بڑی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تو ہم نے کیسا چیز بنائی اس نے کیا بنایا اس نے کیا بنایا یہ دین کے بظاہر کو وہ نہ کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے پر اللہ نے بھائی کر دی اللہ تعالیٰ نے بنوایا اچھا، تم سکھایا تھا لحاظ کیا حاجیوں کو پانی پلانا زمزم پلانا اور عمارت المسجد الحرام اور بیت اللہ کی تعمیر کرنا یہ دو کام تم اتنی بڑی نیکی سمجھتے ہو اس شخص کے مقابلے میں جو کہتا ہے کہ میں اللہ اور آخرت کے دن سے ایمان لایا یا جب قبول یہ دونوں چیزیں برابر ہوئی نہیں علی رضی اللہ مانتے ہیں کہ آخرت میں اللہ کیا جواب دینا ہے اور اللہ کو ایک مانتے ہیں اتنی بڑی بری چیز نے کی ہے اور تم اس کے مقابلے میں کہتے ہو کہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں اور حاضر کو پلاتے ہیں تمہاری یہ نیکی قابل ہے اس شخص کے مقابلے میں کہو جو خدا اور آفت پر ایمان رکھتا ہے دیکھا یہ ہے دین کی حقیقت کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے آفرت پر ایمان رکھتا ہے اس کا مال غفت نہیں کرے گا اور مکہ مکرمہ کے مشرقین غفت کرتے یہی مطلب جو صاحب آپ کا ایمان رکھتا ہے وہ آدمی اللہ جی کے لیے نیکی کرے گا جب یہ بیت اللہ کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا یہ ریاکاری کے طور پر بھی ہوتا تھا میں ہمارا کام رہے کہ ہم بیت اللہ کو قابل کتنی دل کر سکتے دین یہ سکھاتا ہے کہ دین کے جو مظاہر ہیں نا ان پر دین کے حقائق کو ترجیح نہیں دی جا سکتی ایک آدمی کو بہت بہت مثالیں ملے گی مگر یہ اصول کی بات ہے مصنفریف نے سورہ توبہ کی اس کے میں جو اصول لکھتا ہے کا ہے انہوں نے ایک آدمی ایک باپ کا انتقال ہو گیا اس کے وہ کہتا ہے اللہ نے بڑا پیسہ دیا ہے دیگیں پکاؤ دوستوں آدمیوں کو بلاؤ اتنے مال خرچ کرو یہ سب کا سب اس نے کر دیا اور اسی کا دوسرا بھائی ہے وہ کہتا ہے پیسے ہیں نہیں ہیں اس سے جائز نہیں ہے لیکن بارش کے بڑے حق بنتے تھے میں روزانہ ایک مرتبہ اللہ پڑھ کے تین مرتبہ ایک مرتبہ پاتے دس مرتبہ یہ سورج دو نسل یہ وہ کوئی چیز بتا میں چھوٹی سی کہتا ہے میں یہ کروں گا دس سال بعد دیکھو اس نے کتنے پابندی اور کے پاس دس سال سارے ثواب کرتا رہا اور وہ لاکھوں روپیہ نگاس کے الگ ہو گیا نام اس کا ہوا نے کہا کہ واہ واہ والد کے مسئلے پہ بابا خرچ کیا ہے پیسہ یہ تو حق اس نے ادا کیا ہے اس بھی وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ جو دس سال تک اللہ کے حضور میں درخواست کرتا رہا شریعت کہتی ہے کہ اصل کام چھوٹے نہیں کیا یہ چیزیں ہیں نا اس لیے شریعت یہ بتاتی کہ دین کو جو مظاہر ہیں ان کی بنسبت دین کے حقائق جو ہیں ان کی زیادہ حقیقت ہے زیادہ اچھی ایک آدمی جاتا ہے تبدیل لگا دو یہ کر دو وہ کر دو اس نے ایک لاکھ روپیہ خرچ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کمال کر دیا لاکھ روپیہ عید ملازم کے تقسیم کر دیا دوسرا کہتا ہے کہ اس لاکھ کو میں نے بھی خرچ کرنا ہے لیکن اس بچے کو محلے میں غریب ہے اس کی تعلیم کا ایک سال کا میں بندوبست کر دیتا ہوں چپ کر کے اس سیوا عورت کے پاس جاتا ہے کہتا ہے یہ بچے کی آپ اپنے بیٹے کو پڑھائیے اللہ کی نگاہ میں یہ آدمی اس سے ہزار گنا بہتر ہے کیونکہ اس نے چپ کر کے اللہ خدا پہ خرچ کیا دین کی حقیقت کو سمجھ گیا اور دین کے مذاہب کو اس نے چھوڑ دیا اور یہ مسلمانوں کا بہت بڑا مرض ہے کہ یہ ہمیشہ مظاہر کو ترجیح دیتے ہیں اور حقیقت کو بھول جاتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو زوار کا قوموں کے زوار کا باعث بن جاتی ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے فرمایا نا کہ ہم جو بات کریں گے حجت اللہ میں وہ عقل کے مطابق کریں گے کہ عقل کا بڑا مقام ہے یہ اس کی جنگ اس مثالیں ان شاء اللہ بن گیا اللہ سے بھائی پہلے ہم نے کیا کہ پینتالیس پینتالیس منٹ کے سمجھ لیجیے دو پیریڈ ہیں آپ اس لیے یہ نہیں کیا کہ آپ کسی کے لیے ایک آدمی کے لیے بھی اجنبی نہ کسی کتاب کی کسی طرح چلتی رہے ختم ہو جائے تو پینتالیس منٹ ایک دن شروع ہوگی اس کے بعد چاہے آپ نے پھر پانچ دس پندرہ منٹ کے بعد دوبارہ بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد دوسری دن شروع ہوگی کتاب بہت ہی جلدی ہے اور اس میں 啊，你不要这样，你老实说。 اصول پوچھنے والے کا ہے میری بہت زیادہ بات کرنے لگتا ہے لیکن منع نہیں Thank you. اسلام نے ایک بات کہی جتنی اولاد کی تربیت پرورش کر سکتا ہے تو آدمی کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں کی اس سے کیا بیٹھ اور ایک آدمی کے لیے نہیں ہے اور وسائل اسے کرنا بھی نہیں چاہیے اس لیے مجموعی اعتبار سے مزاج یہ ہے لیکن علماء عام لوگوں کے حلقوں میں یہ بات نہیں کہتے کہ ہمارے ملک میں یہ جو چیزیں ہیں نا یہ غلط مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں دوائیاں اور قسم کی چیزیں جو ہیں یہ فقاشی کو پیدائیں کتنی علماء شدید مقابل کی تھی اور تکنیکی چاہیے تھی ہمارے قابل اسی لیے تھی کہ سدن بھی کرائے کہ ایسے نہ ہو ان چیزوں کی اجازت دے دیں تو لوگ جمع کریں جیسے کہ ہمارے دور میں ہو رہا ہے اصل چیز یہ مصنف عبدالرزاق نے اتنی بھی شہبہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس نے اس مرضی اللہ کے فیصلے آسانی سے دے دیا Thank you. یہ تو اصل میں معاملہ حکومت کا ہے کہ حکومت ایسا نظام جب نافذ کرے تو کس موقع پر بہت یہ اس طرح رعایت دے اور حکومت کی اس قانون کو نافذ کرنے والے مجھے قاضی تو قاضی کے لیے سمجھے گا کہ اس انسان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے یا حالات کی وجہ سے مجبوراً ایسے کر دیا جس سے رعایت کی گزارش ہے قاضی میں اس میں شریعت میں بہت وسیع اختیارات ہیں قاضی Thank you. اسی طریقے سے جب تک حالات ٹھیک نہ ہوں حدود کی ایسی امپلیمنٹیشن جیسے کہ مطلب فیصلہ میں یہ کہا کہ اگر اسی میں ہوتے تو اس کی حضور کے معاملے میں فوری سزا دینی ہے نہیں دینی ہے کوئی دانشگوی کا کام کاج جی وہ دو بھی نہیں ہیں جن کو اسلام نافذ سب آپ بہترین قسم کی کڑاہی پکائیں گوشت کی چکن کی اور پھر گدے کے سامنے پڑے لگتا تھا ہاں، انسان ہی تھا معاشرے انسان ہے مقنم اور شارخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے قانون کا مکمل صرف اللہ ہمارے منسیوں کا یہ اصول کتابوں میں طے شدہ بات ہے تو کہتے ہیں قانون اور اور شریعت اس میں حلال اور حرام کا منصب صرف اللہ کے لیے صرف صلی اللہ علیہ وسلم اگر کریں گے نا آپ آپ وغیرہ کا جو کی کتابیں آتی ہیں کی شرح میں انہوں نے اس کہ ہمارے نزدیک قانون صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو بناتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ اختیار نہیں ہے تو جس چیز کو چاہیں حلال کریں شارع شرح کرتے ہیں تقیم کرتے ہیں پولیس کا Thank you. اس کی اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اللہ کی کتاب کے پابند نہیں ہے یہ بڑی تاریخ بات لیکن یہ جو اصول لوگ کہتے دیکھتے ہیں نا کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہم نہیں مانیں گے یہ بات ایسے درست نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے جہاں اپنی کتاب کا حکم دیا ہے تین باتوں کا حکم دیا ہے اللہ کی بات کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور علی کی رسول میں کیا تو علی کے لیے اللہ نے کاف کا لفظ استعمال نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے کاف کا لفظ استعمال کیا اس کا مطلب ہے کہ نبی کی اطاعت مستقل ایک الگ چیز ہے ہم نے تو نہیں کہا ہم نے تو کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے نا یہ غلط چیز ہے لوگ لوگ اسے دین کا مذہب سمجھتے ہیں حقیقت نہیں ہم تو بغیر کسی ضرورت اور وجہ کے ربیع لگل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے اور کو بھی جائز Thank you. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ میت کی وصیت او بہن یا پھر قرض اللہ تعالیٰ نے میت کی وصیت کو پورا کرنے کا پہلے حکم دیا اور قرض کی ادائیگی بعد میں اور سنت بتاتی ہے کہ قرض کی حیثیت پہلے ہے اور

اشتہار کی بجائے دوسرے اشتہار سے رکھی تھی ان کی اطاعت کا منصد بتا سکتا Thank <laughs> you. صدا وصول کی راوی ترقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دو عیدوں میں سے حصول کتاب کیا ان لوگوں کی چیزوں کو بڑا بڑا دھیان کیا اس لیے اگر آپ تفصیل سے دیکھنا جائیں تو یہ جو مقصود ہے نا ترقی کا اللہ نے یہ کرنی چاہیے پوری Thank you. ہاں مشکل کام مشکل کام کرنے کے لیے آسان ہوتے ہیں اگر خلق لگ انسان کی قبر یوگی بس یہ نام اور پہلے پنکھی سے لگتی ہے شرط محدین نے تقسیم نہیں کی ساری جہانی کی خبر ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بس جس حد تک ممکن ہے جب تک لوگ اجماع کو نقل کریں تو اس قزیے پہ انہوں نے جعفریہ کے جو اصول ہیں اس کا بھی حوالہ دیا ہے جعفریہ انہوں نے یہ کہا کہ آدم آدمی جن کی تکلیف ہو جو زمانے میں سب سے بڑا تعلیم پھر امامیہ ہی نے اس اعتراض کا جواب دیا اور امامیہ نے کہا کہ کوئی آدمی اگر بحث میں نکلے کہ ہمارے زمانے میں سب سے بڑا آدمی دین جینتا ہے اس کی تکلیف کرنی ہے تو جس کے متعلق وہ فتوا دے کہ سب سے زیادہ علم والا یہ شخص ہے تو یہ جو خود پترا دے رہا ہے اس سے کچھ بڑا ہوا ہوگا تو اس کو کرے گا تو کہتے ہیں یہ بات نہیں نہیں ہو سکتا اسی طرح اجماع سے یہ مانا لینا کہ امت میں کسی کونے قدرے میں کسی کو اس سے اختلاف ہی نہ ہو یہ بات نہیں جمہور نے جب اتفاق کر لیا اور تک پہنچ نہیں سکتا ہوں

ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے ہاتھ سے باہر نہ ہوا تو بس تو کافی اسی سے مجھے دوسری شاخ ہے کہ کیا بری امت کا اجماع یا یہ کہ صرف مقتدر حضرات کا اجماع امام مالک احمد اللہ علیہ سے گئے ہیں کہ اگر کسی چیز پر ارمین شریفین کے علم علماء وہ اکٹھے ہو گئے اس بات کا اس بات کو پوری امت کے لیے ماننا ضروری ہے اگر جبکہ وہ بات خلاف رستے مطابق <laughs>